نے مجھے ستایا اب تجھے ستا ستا کے رکھوں گا کرتا کرتا کہ کرتا کرتا کہ تیری بات نہیں مانوں گی اس دن کے بعد یہ خود ہی بھوکنا شروع کر کم کر دے گا سمجھا اس دن کے بعد یہ نفس پھر آج سے سلا کر لے گا خود بھی چین پائے گا نا اس لیے کہے گا بھائی بھائی تقواہی والا راستہ چھوٹے اب ہم بھی بلا کے پھول نہیں بنیں گے لہٰذا دیکھو دو علامت سن لیا آپ نے عبادت کا مزہ نمبر ایک عبادت مزیدار ہو جاتی ہے جس کو اللہ اپنے ایمان کی حلاوت دل میں دیتا ہے مٹھاس اللہ کے ایمان کی مٹھاس جس کے قلم میں کرتی ہے نمبر ایک علامت کیا ہے الزاز الطاعات عبادت میں مزہ مزہ آنے لگتا ہے نمبر دو بری خواہشوں کو بری خواہشوں کو اللہ کے حکم پر آنے غالب نہیں آنے دیتا اشار و اشار کرتا ہے کیا مطلب کی ترجیح دیتا ہے گندی ارادے گندی خواہشات کو لانت بھیجتا ہے ایسی لذتوں کو قابل لانت سمجھتے ہیں یہ شہر نف کر آئے گا گناہ گناہ میں اس کے مزے کو یہ شعر میرا پیش کر دینا ہم ایسی لذتوں کو قابل لانت سمجھتے ہیں خود تم نفس سے پوچھ لو جو تمہارا نفس چاہتا ہے گناہ کرنا اس سے پوچھو کہ جب تو گناہ کرے گا گناہ کی حالت میں آسمان کے اوپر تیرا پالنے والا اللہ خوش ہوگا یا نہ خوش اگر اندر سے جواب آ جائے کہ اللہ کو غصہ ہوں گے ناراض تو پھر اس یہ شعر کو ہم ایسی لذتوں کو قابل لانت سمجھتے ہیں ہم ایسی لذتوں کو قابل لانت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا ہے دوست کو ناراض ہو چین بھی چھن جائے گا بڑا مزہ آتا ہے تخوا سے رہنے میں سچ کہتا ہوں کچھ دن تو آزما لو کچھ دن کے لیے آزما کے دیکھ لو چالیس دن کے لیے ایک چلہ نکالو تخوے کا کوئی گناہ نہ کروں نفس سے معاہدہ کر لو ہے نہ چالیس دن کے لیے ذرا میرے ساتھ صلاح کر لے نفس سے کہو کہ چالیس دن کے لیے صلاح کر لے چالیس دن کوئی گناہ نہ کر چالیس دن کے بعد وہ زندگی ان کو نوٹ کر لو ڈائری میں کہ کیسی گزری پھر اس کے بعد نکلو گا پھر دیکھو کہ کس زندگی میں چین ہے ایک شخص کو نیند نہیں آتی تھی میں نے اس کو اللہ اللہ بتایا اور بتایا کہ سب سنجنا وشیا سب ہر گنا چھوڑ دو اس نے کہا آپ کو ایسی نیند آتی ہے تصویر اٹھائی اور نیند آ گئی اس وقت میں نے یہ شیر کہا تھا نازم آباد میں آتی نہیں تھی نیند مجھے سے آتی نہیں تھی نیند تو نیند اللہ کو یاد کرنے جو اللہ کو یاد کرتی آتی نہیں تھی نیند مجھے سے ان کے کرم نے گود میں لے کے سلام نمبر تین علامت کیا ہے تحمل المشاق فی مرضات اللہ تعالیٰ و رسول اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے ہر ہر مشقت کو اٹھا لیتا ہے ظالم ہے وہ شخص کہ گناہ کی لذت چھوڑنے کے لیے مشقت جو ہے اس کو چھوڑنے کے لیے کہتا ہے ہمت نہیں ہوتی پرانا پاتی ہوں لیکن ابھی ایک ڈنڈا لے کر کوئی غنڈہ کھڑاؤ یا کوئی فوجی تھانے دار یا کوئی فوجی اور بہت ہی حسین سامنے ہو اور وہ وہ بھی کہے یہ دیکھو ڈنڈا بھی ہے سامنے پھر ذرا کھاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اوکے وائس اوکے اللہ اکبر استغفر اللہ رب ان کل زمن واتب لی استغفر اللہ رب ان کل زمن واتب لی استغفر اللہ رب ان کل صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جی سلیم استغفر اللہ رحمت کل زمان و آتو لی استغفر اللہ رحمت آپ کے ذمہ لگایا ہوا تھا کچھ آپ لوگوں نے کچھ یاد کیا یا نہیں یاد کیا اللہ اکبر ہاں جو نہیں ہو سکتے وہ ریکارڈنگز وغیرہ ضرور سنا کریں ریکارڈنگ سن لیا کریں ریکارڈنگ ضرور سنا کریں اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل ہے ریکارڈنگ ضرور سنا کریں دیکھیں اصل چیز یہی ہے جو میں آپ سے عرض کیا کرتا ہوں علم دین کے ساتھ جو بہت اہم چیز ہے وہ ہے گناہوں سے بچنا گناہوں سے بچنا یہ بات یاد رکھیں اس علم کی برکات اسی وقت ہی حاصل ہوں گی جس وقت آپ گناہوں سے بچنے کی خوب کوشش کریں گے ہر انسان ظاہری بات ہے گنہ گار ہوتا ہے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن یہ کہ توبہ کا دامن نہ چھوٹے اور بندہ توبہ کرتا رہے بار بار بار بار توبہ کرتا رہے توبہ کرتا رہے اور گناہوں سے بچنے کی اپنی ایک عادت بنائے اور گناہوں کے لیے گناہوں کو اپنے لیے زہر سمجھے جیسے انسان زہر سے بھاگتا ہے ایسے ہی گناہوں سے بھاگنے کی کوشش کرے کو یہ نہیں کہتا کہ چلو جی زہر کو تھوڑی دیر کے لیے چکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہیں وہ اس کا تریاک بھی مل جائے گا کوئی نہ کوئی ڈاکٹر بڑے کمال کے موجود ہیں زہر کھا لیتے ہیں یا زہر کا ٹیکہ لگوا لیتے ہیں خیر کوئی بات نہیں ڈاکٹر موجود ہے دو منٹ کے اندر اس کا حل نکل آئے گا یہ بندہ کہے کہ جی چلو جی میرے پاس تو پڑی ہوئی ہے جلنے کی دوائی جو ہے وہ موجود ہے برنول ہے یا کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے تو چلو جی میں تھوڑا سا ہاتھ اپنا جلا کے دیکھ لیتا ہوں کسی کو اسپرٹ پڑا ہوا تو جی چلو جی میں اپنا تھوڑا سا ہاتھ کاٹ کے دیکھتا ہوں بس ہمت کرنی ہوتی ہے ہمت کر کے بندہ خوب کوشش کرے گناہوں سے بچنے کی عادت بنائے عادت بنائے اپنی بہت خطرناک چیز ہے گناہ بہت خطر جاتے ہیں گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے اور کچھ ہو نہ ہو اگر ناراض ہو گئے تو بس پھر کیا رہ گیا پیچھے ہاں گناہوں کی وجہ سے انسان کے کاموں میں برکت ختم ہو جاتی ہے چاہے وہ یہاں تک یا دنیاوی تعلیم بھی پڑھ رہا ہوگا اس کی دنیاوی تعلیم کے اندر بھی برکت نہیں رہے گی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑا پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس پڑھنے میں کر ڈال دیتے ہیں چیزیں جلدی یاد ہو جاتی ہیں بعض لوگ بڑی محنت کرتے ہیں لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑتے اب بعض مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں بندہ ہے وہ تو بہت سا گنہ گار ہے وہ ایسے ایسے فلمیں دیکھتا ہے فلاں کرتا ہے یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے پھر بھی اتنا ذہین ہے اتنا ذہین ہے تو میں کہتا ہوں بھائی جو بندہ بھی ہے اگر وہ جتنا ذہین ہے اگر وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس سے بھی زیادہ اور اس کا حافظہ تیز ہو جائے گا تیز ہو جائے گا بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایک وہ دیتے ہیں ہم ڈھیل دیتے ہیں اور ہاں، بعض لوگوں کے لیے یعنی ہاں، وہ اسی میں بہتری ہوتی ہے کہ جی ان کو دنیاوی مال و دوسری چیزیں نہ ملیں نہیں حادثہ تیز ہونا کوئی یہ علامت نہیں ہے ہو سکتا ہے ایک آدمی بہت ہو نیک آدمی ہو لیکن اس کا حفظہ کمزور ہو یہ کوئی علامت نہیں یہ کوئی علامت نہیں ہے یہ کوئی علامت نہیں ہے کوشش کرنی چاہیے آدمی کو گناہوں سے بچنے کی آدمی کوشش کرے گناہوں سے بچنے کی جتنی بھی کوشش کرتا رہے گا آگے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس لیے اپنے اندر ایک وہ کر کیجیے ٹھیک ہے جی اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے انسان کو باقی پڑھنا پڑھانا تو ایک وہ ہوتا ہے ہم کیوں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں ہم کیوں پڑھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں بھائی دین کی تعلیم پڑھ کے کیا کر لیں گے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے اللہ راضی ہوں گے تو جب اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ انسان ہاں، جو ہے وہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے کیونکہ یہ تو پکی بات ہے کہ گناہوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں گناہوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ جی گناہوں سے تو پہلی چیز یہ ہے کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ پھر ٹھیک ہے تو اس لیے یہ جو چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے یاد آ گیا اس کے اوپر جو ہے اصل میں ہاں، حکیم اختر صاحب کا جو تھا وہ بیان چل رہا تھا تو حضرت کے یہاں بڑا زور تھا بہت زیادہ زور تھا گناہوں سے بچنے کے اوپر بہت زور دیا کرتے تھے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی آ جائیے جی باب چہارم چہارم بروزن بروزن فعلا یف الو ماضی و مظاہرے میں این کلمہ افتو جیسے فتح یفتح تو دیکھیے ذرا اب اس کی دونوں میں کیا ہوگا این کلمہ فتح والا مفتو ہوگا فتح یفت ہو فتح یفت ہو فہو فا ہو فات وفوتحا یفت ہو فتحً الامر من افتح والنهي عن لا تفتح الظرف من مفتح والظرف من مفتح اف تفضيل من افتح والمؤنث من فتح ٹھیک ہے نا جی آ جائے گا تو اس کی ماضی کیسے کریں گے فتح وہی فا اعلیٰ فا اعلیٰ فا وہی فا یا فلو ہم نے کیے نا بالکل فٹ آئے گا یہ فا یا فلو والی گردانیں ساری ساری گردانیں ادھر فٹ آئیں گی ٹھیک ہے نا فا یا فلو والی گردانیں کی ہے نا ہم نے ساری وہ ساری فٹیز اس پہ آئیں گی یہ سب سے آسان ہے آپ کے لیے فتح فتح فتح فتح فتح فتح نہ فتح تھا فتح تما فتح تم فتح تھی فتح تما فتح تم نہ فتح تو فتح نہ فتح فتح ایسے یفتہ یفتہ نہ یفتہ نہ تفتہ تفتہ نہ یفتہ نہ تفتہ تفتہ نہ تفتہ نہ تفتہ نہ تفتہ تفتہ نہ افتہ نفتہ لن يفتح لن يفتح لن يفتح پھر سین لم یفتہ پھر لا يفتحن لا يفتحان لا يفتحن لا تفتحن تفتحان لا يفتحنان تفتحن تفتحان تفتحن تفتحن تفتحن تفتحنان ٹھیک ہے اس طرح پھر غائب کیسے امر غائب لی لی لی لی لی لی لی لی غائبہ پھر ایسے ہی ساری اس کی پھر افتح افتحی افتح افتحنا افتحنا افتحان افطحان افتحن افتحن افتحان افطح افتحن افتحن افتحن سمجھ گئے نا یہ پورا بالکل فعلا یا فل والی گردانے سارے سیٹ آئیں گے ایسے ہی اب اس کے المن و روکنا منع یم نہ یہ آپ نے کرنی ہے تو مجھے کرانے کی ضرورت نہیں ہے المن من او روکنا منع آ یم نو من ان و منی نو منن فاہوا ممنو ممنو ہم کہتے ہیں نا ممنو ممنو تو وہ ممنو کیا منع کیا ہوا تو مفول کا سیکھا ہے الامر من من من من امنا ون ون لا لا الظرف ممنع امن والمونس منه منع منا منا منا منع نت منا تم منا تم منا تی منا منا تم منا تم منیا منی منی مونی منی مت منی منی من مونی تم منی پھر نو پھر یمنو یمنان یمنعون تمنو تمنان یمنانا ٹھیک ہو گیا جی اب آگے اس طرح ساری گردانیں چلیں گی پھر اگلا اب آپ آگے اسب ہو رنگنا اسب ہو رنگنا یس بہو سبغا یس سب غن ٹھیک ہے نا سبغا یس بہو سب غن فہو ساب غن و صوبہ یوس یوس یوز یوس سب غن فہو مسبو غن اللہ مرمن الامر منه اسبغ ما الى تسبغ الظرف منه مسبغ والات منه مس مس مسبغ الظرف منه مسبغ والات منه مسبغ اكثر جملے اسبغ والمؤنث منه صبغا یہ تھوڑا سا ذرا اس کو پڑھنے میں مشکل پیش آئی کیونکہ سواد اور غین آ رہے ہیں نا تو یہ ذرا پڑھنے میں گردان ذرا مشکل ہوگی اس کی آپ نے وہ کرنی ہے مشق کرنی ہے ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر زبان پہ چڑھانا ہے سبا گا یس آرام آرام سے سبا گا یس یس صبغن سبغن ہوا و صوبے غا یوس یوس بغو صبغن فہو مس بوغن اس طرح جو ہے آرام آرام سے آرام آرام سے زبان پہ چڑھائیں گے اچھا جی اب آگے رہن رکھنا انا يرهن رهنا فهو راهن وروهنا يرهن رهنا فهو مرهون الامر منه ارهن ويترهن ازرف منه مرهن ومنه مرهن افتزم ارهن والمونس منه رهنا رهنا اچھا جی السلخ کھال کھینچنا سلخ کھال کھینچنا سلخ يسلخ سلخا فهو صالح وسلخ يسلخ سلخا

یہ تو وہی باب ہے جو ہم نے پورا پڑا ہوا ہے پہلے سے بس اس کو اب اس کے مسادر آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جی جو ہاں بالکل وہی ہے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ پیٹرن یاد کریں گے تو پیٹرن کے اوپر وہ کریں گے زبان پہ چڑھانا ہے یہ اب آپ کے کام رہ گئے میرا کام نہیں رہا اب ٹھیک ہے نا گردان یاد کرنا ٹوٹلی اسٹوڈینٹ کا کام ہوتا ہے گردان یاد کرنا استاد کا کام ہوتا ہے کہ وہ بتا دیتا ہے اور گردان جو یاد کرنی ہوتی ہے اس نے یاد کرنی ہوتی ہے اس کو کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا یہ یاد رکھنا اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ شارٹ کٹ ہو شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے اس لیے بس اب آپ نے محنت کرنی ہے اس کے اوپر بس پھر اتنا ہی آج گردانے یاد کریں آپ اور یہ آپ کے اوپر ہے جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا ٹھیک ہے جی چلیے پھر السلام علیکم رحمۃ اللہ مائک فری ہے